ہم سجاتے یہ سجاتی پیماتم کے اور کس کو آتے ہیں یہ کلی کے پر پی مجھے روز پر پا ہوتی ہے مجھے ہم تو باغ جنت میں روز برپا ہوتی ہے مجھے سے زمانے ہم تو بال جنت میں روز روزگار جاتے آپ کے دیکھ لے دنیا آج بھی لویا آپ دنیا

کو بھی مل چاہے دن کالم آپ کو بھی مل جائے دل کالم لے آپ کا بھروسہ کیا ذکر باپ کر کے

شان سارے پوتی کی جاتے